صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حمد و سلاب کے بعد رفیقان ملت معزز السامعین کرام تمام تعریف تمام محامد و محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے الحمد حضرات محترم آج سورہ معاہدہ کی تلاوت مکمل ہوئی دعا کیجیے رب قدیر ہماری ترابیوں کو ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں شرش مقبولیت یہ سورہ مبارکہ جو سورہ معاہدہ شروع ہوئی یہ مدین منورہ میں نازل ہوئی ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر سولہ رکوع ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی بہترین ضابطہ اقتصادی اور معاشی تمام حالات مسلمانوں کے لیے تفصیل سے بیان کر دیے گئے وہ اس لیے کہ اس جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت مسلمانوں کی پوری ایک اسلامی سوسائٹی کا وجود آ چکا تھا یعنی مسلمان مسلمانوں کا اسلام کا شرازہ بہت وسیع پیمانے پر پھیل چکا تھا اس وقت اللہ رب العزت نے سورہ معاہدہ کا نزول اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب تقسیم پر فرمایا اس سورہ مبارکہ کے اندر مسلمانوں کو مذہبی تمدنی سیاسی زندگی کے متعلق احکام بتائے گئے میں نے عرض کیا کہ اس طرح کے یہ آیت کریمہ سورہ مبارکہ جو نازل ہوئی ہے یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب مسلمانوں کی پوری ایک اسلامی سوسائٹی منظر عام پر آ چکی تھی تو اب مسلمانوں کو مکمل ضابطہ معاشی ہو اقتصادی ہو گھریلو ہو ہر قسم کے احکام کی تفصیل اللہ رب العزت نے ایک لحاظ سے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرما دی پھر اس کے بعد اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کا بیان کیا گیا اس کی تفصیل تو انشاءاللہ میں کل کے درس تراوی میں تفصیل کے ساتھ دوں گا کیونکہ آج کچھ آیت کریم ایسی ہے جن کی تفصیل بتانا ضروری سمجھتا ہوں المختصر تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس آیت کریمہ کے اندر کھانے پینے کی چیزوں کو واضح طور پر بیان کیا گیا کہ کیا چیزیں تم پر حلال ہے اور کیا چیزیں تم پر حرام ہیں اس کی تشریح کل آپ سماعت فرمائیے گا اس کے علاوہ حضرات محترم نماز کا طریقہ اور ضابطہ بیان کیا گیا اور بڑے واضح انداز مسلمانوں کو اس بات پر لایا گیا کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تم اپنے چہروں کو دھو لو تم اپنے ہاتھوں کو دھو لو تک گویا کے اچھی طرح سے دھو لو جب چہرہ آپ نے دھو لیا تو اس کی مقدار ذرا یاد کر لیجئے چہرے کی مقدار جو قرآن نے بیان فرمائی کہ چہرے کو دھو تو چہرے کا اطلاع کہاں کہاں تک ہوتا ہے تو علماء نے اس کی صحیح جو ہے کہ تحقیق فرمائی وہ یہ کہ پیشانی کے جو یہ بال ہے یہاں سے لے کر یہ ٹھوبی تک اور یہ کان کی جو یہ لو ہے یہاں سے لے کر یہ دوسرے کان کی لو تک اس کو اس پیمانے پر دھویا جائے اس انداز میں دھویا جائے کہ چہرے کا کوئی بھی حصہ جو کہ خوش نہ رہے فخ چلو وجو حکم تم اپنے چہروں کو دھو لو چہرہ اس ہاتھ میں دھو کہ پیشانی کے بال سے لے کر ٹھوڑی تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اس کے درمیان کا پورا حصہ بالکل بھیگ جائے اور بھیگے اس طرح کی کوئی جگہ خوش نہ رہ سکے پھر فرمایا تم اپنے منافق کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو اب یہاں پر صرف فرائض کا بیان کیا جا رہا ہے اب کوہنیوں تک ہاتھوں کو کس طرح دھویا جائے تو یہاں سے لے کر یعنی انگلیوں کے پورے سے لے کر یہ کوہنی تک پورے ہاتھ کو دھونا یعنی دوسرا جو فرض ہے جو بیان کیا گیا اور اس ہاتھ کو اس طرح دھویا جائے گا کہ اس میں کوئی بال خوش نہ رہ جائے اور اگر ایک بال بھی خوش رہا تو وضو نہیں ہوگا کیونکہ یہ فرائض بیان کیا جا رہا ہے تیسرا حکم بیان ہوں سہودی رو سکم اپنے سروں کا مسا کرو اب میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں اپنے سروں کا مسا کرو اس میں مشتحدین کا اختلاف ہوا کہ آیا کتنے سر کا مسا کیا جائے تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مسئلہ اور یہ مذہب ہے اور حضرت امام مالک کا وہ کہتے ہیں کہ پورے سر کا مسا کیا جائے پورے سر کا مسا جو ہے کہ وہ فرض ہے لہذا قرآن نے کہا بم سعودی روح سکھم اپنے سروں کا مسا کرو تو لہذا پورے سر کا مسا فرض ہوا امام شاپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا بم سعودی روح سکھم اب مشاہدین نے ان کے استدلال کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں میں درس بخاری میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں اگر آپ کو یاد ہو تو اس کی تفصیل آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے امام شافی فرماتے ہیں کہ قرآن نے کہا ہم سعودی روس سے کم اپنے سروں کا مسا کرو تو لہٰذا ایک بال سے لے کر پورے سر تک پورا سر ہی ہے چاہے ایک بال کا مسا کرو یا پورے سر کا مسا کرو تو امام شافی فرماتے ہیں اگر کسی نے ایک بال کا بھی مسا کر لیا تو اس کا مسا ہو گیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قیاس کو دخل نہیں دیتے یہ الگ بات ہے کہ غیر مقلدین حضرت امام اعظم پر بہتان مانتے ہیں کہ وہ اہل الرائے تھے لیکن حضرت امام اعظم کی ہمیشہ یہ شان ہوا کرتی تھی کہ قرآن کی تفسیر وہ حدیث سے کریں اگر حدیث نہ ملے تو وہاں پر وہ اپنے قیاس کو پیش کیا کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو بڑے ببان کے دہل یہ بات کہتے تھے کہ میرا مسئلہ اگر کوئی ضعیف حدیث سے بھی ٹکرا رہا ہو تو میری بات کو چھوڑ دینا اس ضعیف حدیث کو لے لینا اتنا واضح انداز میں حضرت امام اعظم بو حریف رحمت اللہ علیہ نے اس دن کی گویا کے ترویج فرمائی امام اعظم نے ایک حدیث لی اور جس حدیث میں چوتھائی سر کا مسا سرکار نے بیان فرمایا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اللہ فرماتا بم سہو بے روح سے کم تو وہ جو چاہوں گا اپنے سروں کا مسا کرو تو امام شافعی نے جو فرمایا تھا نا کہ ایک بال بھی سر ہے اور ایک پورا سر بھی سر ہے تو کہیں سے بھی سر کر لو یعنی مطلق کے ایک جز پر بھی اگر عمل ہو گیا تو پورا اطلاق لازم آ جائے گا تو امام اعظم نے قیاس کو دخل نہیں دیا بلکہ حدیث شریف لائی جس حدیث شریف میں چوتائی سر کے مسئلے کا بیان تھا اور حضرت امام اعظم ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ نے چوتھائی کو گویا سے سر قرار دیا تو لہٰذا پہلا چہرہ دھونا ہے اس کے بعد ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا ہے پھر تیسرا فر جو ہے وہ چوتائی سر کا مسا کرنا ہے اور اس کے بعد تیسرا فرض کے بعد چوتھا فرض یہ کہ اس کے بعد تم اپنے پاؤں کو تخنوں تک دھو یہ چوتھا فرض ہے اور چوتھے فرض میں ایسی بات ہے کہ ٹکنوں کے لے کر پاؤں کے پنجوں کے پورے تک اگر کوئی ایک بال بھی خشک رہا یا ایڑی کے نیچے کوئی جگہ خشک رہی تو وضو ادا نہیں ہوگا اس کے بعد اللہ رب العزت نے وہاں پر غسل کے مسئلے بیان فرمائے کہ ان تم ہرو کہ جب تم جنوب ہو جاؤ جنابت کی حالت میں ہو جاؤ تو خوب خوب پاکی اختیار کرو یہاں پر ایک بات آپ سن لیجیے اللہ نے فرمایا خوب خوب پاکی استعمال کرو اس میں کلی کا بیان نہیں ناک میں پانی ڈالنے کا بیان نہیں تو مجھے چاہوں گا حالانکہ غسل کے تین فرض ہیں ایک ہے غرارہ کرنا اس طرح غرارہ کرنا کہ منہ کے اندر کی ساری چیزیں بھیگ جائیں اور ناک میں پانی چڑھانا اس طرح کی کچی ہڈی تک پانی پہنچ جائے اور اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہانا اس طرح بہانا کہ جسم کا کوئی بال بھی خشک نہ رہ جائے اس لیے علماء نے احتیاطن فرمایا کہ ناک کے اوپر ہاتھ لگایا جائے اور پھر پانی چھوڑا جائے اور انگلی گھمائی جائے تاکہ ناک کے سوراخ کی آگے ابری ہوئی چمڑی ہے اس کے اندر پانی نہیں پہنچتا تاکہ وہ پانی جو ہے کہ وہ پہنچ جائے ایک بات تو یہاں پر ایک اعتراض لازم ہوتا ہے کہ یہاں پر تو اللہ نے فرما پتہ اختیار کرو یا اب دیکھیں ہے فرض جس طرح کہ میں نے پہلے کہا کہ غسل میں تین فرض ہے کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا اور اس کے بعد پورا جسم دھونا تو چلو پورا جسم دھونا تو ہارو تارک اختیار کرو اس میں آ جاتا ہے لیکن کلی کرنا فرض ہے اور ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے جب یہ فرض ہے تو یہ قرآن ثابت ہونا چاہیے اور قرآن نے تو کلی کا لفظ استعمال نہیں کیا اور نہ پہ پانی چڑھانے کے لفظ استعمال نہیں کیا اس کا جواب حضرت سراج الما فکر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بڑا لطیف جواب دیا فرمایا فتح یہ مبالغے کا سیگا ہے مبالغے کا سیگا اور مبالغہ جد چاہتا ہے ذاتی چاہتا اللہ فرماتا خوب خوب تم خوب خوب جو ہے کہ وہ اختیار کرو تو لہٰذا یہ چہرے کے اندر کا اور یہ ایک لحاظ سے منہ جو ہے پھر آگے بیان فرماتے کہ یہ منہ جو ہے یہ ایک لحاظ سے ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے اور ناک کی کچی کی ہڈی کا جو حصہ ہے اندر کا یہ ایک لحاظ سے ظاہر بج میں بھی آتا ہے اور باطن وج میں بھی آتا ہے اور قرآن کہتا ہے فتح جہاں تک تمہارے وج اور جسم کا تعلق ہوگا چاہے وہ من بج باطن ہو یا من بج ظاہر ہو اچھی طرح سے اس کی پاکی اختیار کرو تو لہذا اس سے ثابت ہوا کہ کلی کرنا بھی فرض ہے اور ناک میں پانی چڑھانا بھی فرض ہے غسل کا ضابطہ بیان فرما دیا گیا اس کے بعد حضرت گرانی آگے احکام بیان کیے گئے کہ جب کوئی مریض ہو یا سخت سردی ہو اور اس کو مرض بڑا شدید لاحق ہو جائے کہ جناب اگر وہ وضو کرتا ہے ٹھنڈے پانی سے تو اس کو فالج ہو جاتا ہے یا ایسا کوئی مرض ہو جاتا ہے یا طبیب حافظ نے حافظ طبیب نے حافظ ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ اگر آپ سردیوں کے دنوں میں ایسی گویا کہ ٹھنڈے پانی سے اگر تم نے وضو کر لیا تو تمہارا مرض بڑھ سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے طبیب حافظ نے جب یہ جزیات بیان کر دیے اور یا تو پھر آپ دوسری بات یہ کہ آپ سفر میں ہیں وہاں پر آپ کو پانی میسر نہیں ہوا تو قرآن نے بیان کیا کہ تمہارے لیے سہولت میسر ہو تو تم وہاں پر وضو کرو پانی کے ساتھ اور اگر تمہارے ساتھ وہ معاملات ہو جائے جو میں نے ابھی عرض کیے وہ اگر ہو جائے تو اس وقت تیمم کر کے نمازیں ادا کی جائیں گی ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ بھی سماج فرما لیجیے کہ ایک بندہ فجر کے وقت اٹھا اور وقت اتنا باقی تھا کہ جناب اگر وہ وضو کرتا ہے تو فجر کی نماز کا وقت چلا جاتا ہے اور وہ جنابت کی حالت میں ہے تو اب آیا کہ وہ غسل کرے گا یا نماز ادا کرے گا تو علماء نے اس کا یہی جواب عطا فرمایا ہے کہ اس وقت وہ تیمم کرے گا اور اسی جنابت کی حالت میں وہ نماز پڑھے گا نماز پڑھنے کے بعد جب نماز پڑھ چکا ہوگا اس کے بعد یہ آئے گا تسلی سے غسل کرے گا غسل کرنے کے بعد وہ نماز کو دوہرائے گا اب نماز کی جو دوہرائے گا یہ قضا نہیں ادا ہی ہوگی کیونکہ اب وقت برقرار نہیں تھا اس وجہ سے اس نے یہ مسئلہ گویا کہ شریعت میں عذر کا بہت بڑا لحاظ ہوتا ہے المختصر تو اس میں میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اور اس سورہ مبارکہ کے اندر مسلمانوں کو بڑی تنہید کے ساتھ دینی مسائل کی آگاہی کرائی گئی پھر حضرات محترم تھوڑا آگے دور چل کر اللہ رب العزت نے اس قرآن کے معلم حقیقی کا بیان فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت نے فرمایا اور قرآن ایسا ہی نہیں آ گیا کہ یہ لوگوں کے ہاتھ میں آ چکا ہو اور لوگ اس کو پڑھتے ہوں بلکہ اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا من اللہ و نور کتاب مبین تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور یعنی مصطفیٰ وہ کتاب مبین یعنی قرآن مجید ہم نے دونوں کو نازم فرمایا اب اس آیت کریمہ میں سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور بیان فرمایا گیا قد من نور کتاب مبین تحقیق اللہ کی طرف سے لوگوں تمہارے پاس ایک نور اور ایک روشن کتاب آئی میں نے نور سے مراد سرکار علی السلام کیا کتاب مبین سے میں نے مراد قرآن مجید کو لی اگر کوئی کہہ یہ اگر آپ نے اپنی تفسیر جو ہے کہ ذاتی طور پر کر دی ہے تو لہٰذا میں آپ ہزار کے سامنے بے شمار تفاصیر پیش کر سکتا ہوں لیکن پھر بھی وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ چند تفاصیر کا حوالہ سماج فرما لیجیے جس میں واضح طور پر موجود ہے قد جاکم رسول اللہ وہ کتاب المبین و قرآن المجید حوالہ سماج فرمائیے پہلی تفسیر تفسیر ابن جریر علامہ ابن جریر تبری رحمۃ اللہ علیہ نور سے مناد سرکار کی جات لی ہے دو تفسیر قدیم امام فخر الرازی رحمۃ اللہ علیہ نے نور سے مراد سرکار کی ذات لی ہے تین تفسیر خادم علامہ علاء الدین شاپی رحمۃ اللہ علیہ نے نور سے مراد سرکار کی ذات لی ہے چار حضرت ابن عباس کی تفسیر تفسیر ابن عباس میں نور سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے سرکار کی ذات لی ہے پانچ علامہ نصفی ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ تفصیل المداری کے اندر نور سے مراد سرکار کی ذات لیتے ہیں چھ تفصیل جلالین کے اندر امام جلال الدین سوتی رحمۃ اللہ علیہ نور سے مراد سرکار کی ذات لیتے ہیں سات روح المحانی کے اندر علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نور سے مراد سرکار کی ذات لیتے ہیں یہ سات وہ مفسر تھے میں نے اختصار میں رکھ کیا دنیا کے سارے مفسروں نے یہی لکھا کہ نور سے مراد سرکار کی ذات ہے یہ تو وہ مفسر ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ جن کی شرافت پر جن کی بیانت پر کسی کو اعتراض نہیں لیکن میں اتمام حجت کے لیے مخالفین کے مستند علماء کے حوالے پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر اس نور سے مراد سرکار کی بات کی ہے نواب صدیق ختن بھوپالی کی بڑی مشہور تفصیل فتح البیان انہوں نے بھی اپنی تفصیل کے اندر نور سے مراد سرکار کی بات کی ہے علامہ شوقانی جس کی سعودی عرب کے غیر مقلدین جس کی تقلید کرتے ہیں ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے فت القبیر قرآن کی تفسیر انہوں نے بھی نور سے مراد سرکار کی ذات لی ہے تفسیر عثمانی شبیر احمد عثمانی کی لکھی ہوئی تفسیر تفسیر عثمانی اس میں بھی موجود ہے کہ نور سے مراد سرکار کی ذات اشرف الموائد اشرف علی خانگی کی لکھی ہوئی کتاب اس میں بھی لکھا ہے کہ نور سے مراد سرکار کی ذات ہے اور تفسیر سرائی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیل تفسیر مغری کا حوالہ جو میں نہیں دے سکا اس میں بھی نور سے مراد جو ہے کہ وہ سرکار کی ذات تھی اور ایک اور حوالہ سنیے جس پر نام مشابت لگی وہ ہے ثناء اللہ امرتسری غیر مقلدین کے پیشوا جنہوں نے پنجاب کے اندر رہتے ہوئے غیر مقلدین کی ترویج کی ان کی مستند تفصیل جو ہمارے مخالفین کے نزدیک معتبر اور مستند ہے اس تفسیر کا نام ہے تفسیر ثنائی نے بھی نور سے مراد سرکار کی ذات نہیں تو سات تو محسمد والے تفسیر تھی آٹھ تفسیر مذہبی کو ملا کے فت البیاں تفسیر عثمانی دس تفسیر سنائی گیارہ فت القبیر بارہ اور اشرف علی خانوی کی لکھی ہوئی کتاب اشرف المواعث تیرہ تو تیرہ کتابوں کے حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے جس میں واضح انداز میں یہ مسئلہ موجود ہے من اللہ نور ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کہ یہاں نور سے مراد سرکار کی ذات ہے تو لہٰذا اگر کوئی کہے میں نہ مانوں تو میں اس کا ذمہ دار نہیں میں نے آپ کے سامنے علماء کے اور صحابہ کرام کی روایتیں پیش کی حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ نور سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اثر ہے اچھا جناب ایک بات میں اور یہاں پر کر لوں تاکہ اس کا تسیمہ ہو جائے کہا جاتا ہے کہ اگر نور سے مراد سرکار کی ذات یہاں پر ہے تو اللہ آگے فرماتا اللہ ان سے ہدایت دیتا ہے اب اللہ فرماتا یاادی بہلا یہ ہی کی ضمیر واحد ہے اور اللہ نے بھیجے دو چیزیں اگر نور اور کتاب دونوں الگ الگ چیز ہیں تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کے پاس سے دو چیزیں آئی ہیں اللہ کے پاس سے دو چیزیں آئی ہیں حالانکہ اللہ کہتا ہے ایک زمین کے ساتھ کہ ہم ان سے ہدایت دیتے ہیں اب زمین واحد کی ہے آنے والی چیز دو پتا چلا آنے والا صرف قرآن تھا نور سے مصطفیٰ مراد نہیں ورنہ اگر نور سے مصطفیٰ مراد ہوتے تو بہم اللہ ہوتا تسنیا کی زمین لائی جاتی واحد کی زمین نہیں لائی جاتی یہ انٹرنیٹ پہ بیان جا رہا ہے لہٰذا میں اس علمی خاکے کا گویا کہ جو مخالفین کرتا ہوں اس کا رد کرنا چاہتا ہوں جو شخص یہ اعتراض کرے کہ یہاں پر ضمیر واحد کی ہے اور نور سرکار کو کس طرح مان لے تو میں کہوں گا وہ عربی گرامر دوبارہ پڑھ لوں یہ عربی گرامر سے ناشنائی کی بہت بڑی دلیل ہے قرآن میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں جہاں پر مراد ضمیر کے مرجا دو تھے اور اللہ رب العزت نے ضمیر ایک بیان کی جس کی ایک آسان سی مثال دیتا ہوں ان رسول من فضلی ہی اب غنی کرنے والے دو ہیں اللہ اور اس کے رسول اور فضلی ہی نے ضمیر واحد کی ہے اب دیکھیں دو ذات مراد ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کو ملاتے ہو تو شک لازم آتا ہے اور دونوں کو جدا کرتے ہو تو ہمارا دعویٰ ثابت ہوتا ہے کہ جب ضمیر واحد کی ہو تو مرجا دو ہو سکتا ہے جس طرح کہ قرآن کی یہ آیت آدھنا رسول ہوں من فضلی ہی اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو غنی کر دیا تو یہاں پر فضلی ہی جس طرح یہاں بھی واحد کی زمین ہے اسی طرح وہاں پر فضلی ہی واحد کی زمین ہے تو لہٰذا یہ بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر یہاں سے سرکار مراد ہے تو زمین واحد کی کیوں آئی ہے تو میں پھر عرض کروں گا وہ دوبارہ پھر کسی ماہر استاد سے گرامر پڑھ لے ورنہ الحمد اہل سنت کے استدلال ان کے اتنے بچکانا استدلال نہیں ہے کہ ہر کو خیرا گرامر سے گویا کی غلطی نکال سکے تو لہٰذا میں نے اس کا جواب قرآن مجید سے دے دیا کہ قرآن میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ جس میں زمین واحد کی ہے مرجا تسنیا کا ہوتا ہے ایک بات دوسری بات میں یہاں پر یہ عرض کروں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نورانیت کا مسئلہ کیا ہے ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ بات مسلم ہے اور عقائد قطعی نہیں زمین سے ہے ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر جتنے انبیاء اکرام اللہ رب العزت نے مبوس سمائے سارے انسان اور بشر تھے اللہ نے نبوت کسی جن کو نہیں دی کسی عورت کو نہیں دی جتنے نبی پیدا ہوئے سارے بشر تھے سرکار بھی بشر حضرت آدم بھی بشر حضرت آدم سے لے کر سرکار تک سارے نبی جو آئے ہیں وہ سارے کے سارے بشر تھے بشریت میں کسی کو اختلاف نہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرنے کے بعد سرکار کے فضائل کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ بشروں کی ابتدا نہیں ہوئی تھی مصطفیٰ پھر بھی تھے بشروں کی ابتدا نہیں تھی مصطفیٰ پھر بھی تھے جس طرح کہ حدیث شریف ترمیدی کی میں نے گزشتہ دنوں بھی عرض کی تھی کہ حضرت ابو ہوریرا نے عرض کیا متا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے سرکار نے فرمایا آدم و بین روح جسدے ابو ہوریرا میں تو نبی اس وقت ہو گیا تھا جب آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب آدم پیدا نہیں ہوئے میں نبی بن گیا حضرات گرانی پتا چلا کہ ابو البشر سے پہلے مصطفیٰ موجود تو وہ کیسے موجود تھے جس کے بارے میں حضرات گرانی بے شمار علماء نے اپنی مستند مستند کتابوں کے اندر یہ حوالے نقل کیے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے مصطفیٰ کریم کے نور کو پیدا فرمایا حدیث شریف سنیے سرکار خود فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اس حدیث مبارکہ کو کسی نے نقل کیا علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ سورہ انعام کے اندر انا اول المسلمین میں سب سے سے پہلا مسلمان قرآن کی کی اس مراد سرکار لی پھر اعتراض قائم کیا کہ سب سے پہلے اگر مسلمان یعنی سر رکھنے والے سرکار ہیں تو پھر سب سے پہلے تو پیدا حضرت آدم ہوئے ہیں تو اپنے قول پر دلیل قائم کرتے ہوئے حضرت علامہ سید محمود علو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب روح المانی میں لکھتے ہیں کہ اس سے پتا چلا کہ سرکار سب سے پہلے کیوں نہ ہو سرکار جو فرما رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ایک بات مصنف عبد الرزاق سب جو چاہوں گا کیونکہ یہ انٹرنیٹ پر جا رہا ہے اس کتاب کے متعلق بھی بہت غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہے تو میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں مصنف عبد الرضا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام احمد کے استادوں میں سے آتے ہیں عبد الرضا ان کی کتاب ہے حدیث کی مصنف عبد الرضا جو تقریباً سولہ جلدوں پر مشتمل ہے اس کے اندر حدیث موجود ہے حضرت جابر بن عبداللہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت نے آپ کو کیسا پیدا فرمایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہ فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق القبل الاشیاء نور نبی کا من نوری اے جابر اللہ رب العزت نے مجھے ساری کائنات سے پہلے اپنے نور سے پیدا فرمایا نہ پتھر تھا نہ آسمان نہ زمین یہ حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی آج اعتراض ہوتا ہے کہ جناب آج کل کے دور میں جو دو سو سال کے بعد یہ کتاب چھپ رہی ہے مصنف عبد الرضا اس میں تو وہ حدیث نہیں ہے تو آپ کیسے بیان کر رہے ہیں کہ جناب یہ حدیث ہے تو میں کہوں گا کہ دیکھو آج اگر کوئی حدیث کتاب سے نکال دی گئی یا نسخہ مکمل نہیں ہوا تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں اس لیے کہ تحریر تو آج سو دو سو سال کے بعد سے ہو رہی ہے لیکن جو میں نے حدیث پڑھی ہے جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ حدیث مکہ مکرمہ کے مفتی اعظم امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ جو سن نو ہجری میں مکہ کے مفتی تھے اور سولہ سال تک وہ حرم شریف کے اور اٹھارہ سال تک غالباً حرم شریف کے مفتی رہے ہیں انہوں نے اپنی کتاب جو کتاب آج سے تقریباً چھ سو سال پرانی کتاب ہے فتح حبیثیہ اس میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث عبد الرزاق میں ہے کہ اللہ رب العزت نے سرکار کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اب دیکھیے چھ سو سال پرانا بزرگ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث وہ اس کتاب کے اندر ہے آج اگر اس کتاب کے اندر نہیں تو پتا چلا کہ جناب یا تو حدیث نکالی گئی ہے یا پھر نسخہ موجود نہیں اس لیے کہ اتنا بڑا عالم جھوٹ نہیں بول سکتا ایک بات علامہ عبد الباقی زرخانی رحمت اللہ علیہ حضرات گرامی ایسے بزرگ ہیں جن کے کندھوں پر اسلام کی بنیاد ہے وہ بھی حضرات گرامی تقریباً نوی دسویں ہجری میں گزرے ہیں انہوں نے اپنی کتاب زرکانی میرے لائبریری میں موجود ہے واضح الفاظ میں لکھا کہ میں نے اس حدیث کو عبد الرزاق کی کتاب کے اندر دیکھا ہے اس حدیث کو عبد الرزاق کی کتاب کے اندر دیکھا ہے علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب روح المانی یہ کتاب بارہویں صدی میں لکھی گئی آج سے تقریباً تین سو سال پرانی کتاب ہے اس کتاب کے اندر سورہ کریمہ وہ اللہ رحمت للعالمین کے تحت حدیث لکھی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے سرکار کو پیدا فرمایا دلیل کیا ہے تو وہ یہی حدیث لاتے ہیں کہ حضرت جابر نے سرکار سے پوچھا تھا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو کب پیدا فرمایا تو سرکار نے فرمایا ان اللہ خلق یا جابرو ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور ہی اے جابر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کائنات کی تخلیق سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا تھا حوالے بہت وقت مجھے اجازت نہیں دیتا ورنہ میں آپ کے سامنے اس وقت دیوان پورا دفتر قائم کر سکتا ہوں کہ اتنے علماء نے اپنی کتابوں میں یہ حدیثیں لکھی تو کیا وہ سارے علماء جھوٹ بول رہے تھے اس پر سارے جھوٹ بول رہے تھے محض اللہ اور آج جو کتاب چھپ رہی ہے وہ صحیح ہے لیکن حضرات گرانی یہ بات نہیں میں آج تحقیق کا زمانہ کھول دینا چاہتا ہوں یہ صرف نا علمی کہتے ہیں مصنف نے حدیث نہیں میں نے کہا کبھی مصنف کا چہرہ بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا مصنف عبد الرزاق میرے پاس آئیے میں آپ کو لا کر بتاتا ہوں مصنف عبد الرزاق جس وقت علامہ عبد الرزاق نے لکھی تو کم کم سے اس کی پینتالیس سے زیادہ جلدیں تھیں کتنی پینتالیس سے زیادہ جلدیں اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا اس زمانے میں تحریر کا نظام نہیں تھا اس لیے بہت سی کتابیں اور بہت سی حدیثیں ان کی لکھی بھی ضائع ہو گئی بہت سی جلدیں ان کی ضائع ہو گئی اور پہلی جلد جہاں سے کتاب شروع ہوتی ہے اور ظاہر سی بات ہے آپ جو کتاب لکھ رہے ہیں تو آپ پہلے مقدمے میں وضاحت کریں گے میں نے جو کتاب لکھی ہے اس میں یہ یہ مسئلہ ہے وضاحت کریں گے نا اس کی اور آپ کو کتاب لکھ گئے میں آپ کی کتاب چھاپ رہا ہوں اور آپ نے تو اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے جو یہ کتاب لکھی ہے اس میں وضو کا بیان ہے اس میں غسل کا بیان ہے اس میں روزے کا بیان ہے ایک بات لیکن جب وہ کتاب میرے ہاتھ میں آئی میں نے چاہا کہ بڑی علمی کتاب ہے میں اس کو چھاپ دوں لیکن جب میں نے دیکھا تو اس کتاب میں صرف وضو کا بیان تھا غسل اور روزے کا بیان تھا ہی نہیں تو پھر جب میں چھاپنے والا ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں آگے لکھوں کہ جناب مقدمے میں تو مصنف نے یہ لکھا ہے کہ میری کتاب میں روزہ نماز اور وضو کا بیان ہے لیکن جس وقت یہ کتاب میرے ہاتھ میں آئی تو بندہ وضو کے علاوہ اور کسی چیز کا بیان نہیں تھا لہذا میں وضو کی تمہید باندھ دوں گا جس کو اس کتاب کے متعلق کہیں عبارت مل جائے وہ لکھ دے تو کیا مطلب ہے یعنی بعد میں ضائع ہوئی مصنف نے تو لکھی تھی نا تو اسی طرح مصنف عبد الرزاق کی پہلی جلد اٹھا کر دیکھیے اس میں خود مؤلف نے لکھا ہے کہ ہم اس کتاب کو چھاپ رہے ہیں بے شمار حدیثیں ہمیں نہیں ملی جو مصنف عبد الرضا کی تھی لہذا ہم حدیث کا باپ باندھ دیتے ہیں جس محدث کو جس عالم کو کبھی مصنف کی حدیث کہیں پر مل جائے مصنف کا پرانا نسخہ کہیں لائبریری مل جائے تو وہ ایک خیر کار کر دے کہ وہ حدیث اس میں لکھ دے پتا چلا جب یہ کتاب مکمل ہی نہیں ہے جب یہ کتاب مکمل ہی نہیں تو یہ دعویٰ کیسا کہ اس کتاب میں حدیث نہیں جب کتاب کا نسخہ ہی مکمل نہیں ہے تو حضرات گرامی دیکھے کس قدر غیر ذمہ داری کا کام گویا کے دیا گیا میں اس کی تشریح انشاءاللہ شاء اور نور پر جو آیتیں آئیں گی اس پر میں اس کی تشریح کروں گا ایک دو اعتراض میں یہاں پر ختم کر دینا چاہتا ہوں کہتے ہیں کہ سرکار نے فراط اسلام نور ہے تو کھاتے پیتے کیوں ہے سرکار نور ہے تو کھاتے پیتے کیوں ہے شادی کیوں ہو گئی اور گویا کے ازباجی تعلقات سرکار شادی ہوئے معاشرے کے تعلقات سرکار شادر ہوئے تو اس کا ایک آسان سا جواب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب ال اس بات پر قادر ہے کہ کسی چیز کو اللہ پیدا فرمائے اس کی حقیقت کو اور رکھے اور اس کی ظاہر کو اور رکھے اللہ اس بات پر قادر ہے اس کی آسان سی مثال آپ دیکھیے حضرت موسا علیہ السلام یہ بخاری شریف حدیث ہے پہلے میں قرآن کی آیت پیش کر دوں ہارو تو معروف کا تو آپ نے نام سنا ہوگا حضرت سلیمان کے بعد کا دور ہے جب لوگوں کی برائیاں آسمانوں پر پہنچنے لگی تو حاروف اور معروف نے اللہ کی بارگاہ میں عرفی دونوں فرشتے تھے مولا یہ انسان کتنے نافرمان ہیں یہ تیری کتنی نافرمانی کرتے ہیں اللہ نے فرمایا تم خاموش رہو اگر اس انسان کے اندر جو شہبت کا نفس ہے اگر یہ میں تمہارے اندر رکھ دوں تو تم ان سے دس آگے ہاتھ نکل جاؤ انہوں نے کہا نہیں مولا اگر یہ نفس ہم نے رکھ بھی دیا جائے تو ہم ایسی نافرمانی کبھی نہیں کریں گے اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے گویا کہ ان کو بشری جامہ پہنا دیا گیا اب دیکھیں ان کی حقیقت نور ہے ہارو تو معروف کی حقیقت نور ہے لیکن ظاہر بشر بنا کر بھیجا گیا جب دنیا میں یہ آئے تو حضرات گرامی ان سے رہا نہیں گیا اور یہ بھی ایک لحاظ سے بہت گئے گناہ ان سے نہیں ہوا جنا ان سے نہیں ہوا یہ ایک واقعہ مشہور ہے جنا ان سے نہیں ہوا شراب انہوں نے نہیں پیا لیکن یہ اس طرف راغب ہو رہے تھے اور اللہ کی سردنیش کا نشانہ ہو گئے اور اللہ نے فرمایا دیکھا میں نے نہ کہا تھا کہ یہ تو میرا انسان ہے جو صبر کر کے اپنی جان بچا لیتا ہے میں نے تو تمہیں ابھی بھیجا اور ابھی تم مبتلا ہو رہے ہو تو دیکھیے یہاں پر ہارو تو مارو انسان بن کر آئے حقیقت ان کی نور تھی ظاہر بشر تھا ایک حدیث اور سنتے کے اس پر بخاری شریف جلد نمبر نمبر ایک چار سو چوراسی حضرت موسا علیہ السلام نرغے سے نکلے اور ایک درخت کے نیچے آپ نے پناہ لی جب آپ وہاں پر بیٹھے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام بشری شکل میں حضرت موسا کے پاس آئے اور حضرت موسا سے کہا تمہارا رب تمہیں یاد فرما رہا ہے اپنی روح میرے حوالے کر دو حضرت موسا علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے توجہ نہیں تھی آپ سمجھے کہ شاید فرونیوں کی طرف سے کوئی آدمی آ گیا ہے حضرت موسا نے چانٹا مارا بخاری شریف کے اتنا زوردار چانٹا تھا کہ حضرت اسرائیل کی آنکھ نکل گئی اب حضرت اسرائیل نور ہے نور کو چانٹا نہیں رکھتا نور کو چانٹا نہیں لگتا یہ دیکھیں لائٹ کا جسم نور ہے یہ ہم پر جو گر رہا ہے یہ نور ہے لیکن آپ اس جسم کو پکڑ نہیں سکتے کیونکہ جسم جو پکڑنے میں آتا ہے وہ کثیف ہوتا ہے لطافت والا جسم پکڑنے میں نہیں آتا کبھی آپ پانی کو پکڑ سکتے ہیں لیکن پانی کا جسم تو ہوتا ہے نا دھوئیں کو پکڑ سکتے ہیں دھوئیں کا جسم تو ہوتا ہے نا آپ اپنے آپ کو پکڑ سکتے ہیں کیونکہ ہمارا جسم کثافت والا ہے یہ چیز لطافت والی ہے نور لطیف ہوتا ہے آگ لطیف ہوتی ہے لطافت والی چیز پکڑنے میں نہیں آتی جب پکڑنے میں نہیں آتی تو آگ کیسی نکل گئی حضرت مسلم شریف میں بھی حدیث موجود ہے حضرت اسرائیل اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا مولا تو نے کیسے بندے کے پاس مجھے بھیج دیا جو موت نہیں چاہتا اللہ رب العزت نے ان کی آنکھ لوٹا دی اور کہا کہ جاؤ موسا سے کہو کہ اس جانور کے اوپر ہاتھ رکھ دے ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی ان کی عمر بڑھا دی جائے گی المختصر دیکھیے حضرت اسرائیل کی حقیقت نور آئے کیا بن کر تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ حقیقت اور رکھے اور ظاہر اور رکھے جب ہاروت اور ماروت نور ہونے کے باوجود بشر بن کر آئے ان کی نورانیت میں فرق نہیں آیا اسرائیل علیہ السلام نور ہونے کے باوجود بشر بن کر آئے ان کی نورانیت میں فرق نہیں آیا میرے مصطفیٰ اگر بن کر آ تو فرق کیسے آ جائے گا وہ کہتے ہیں نہیں نور جو ہوتا ہے وہ کھاتا پیتا نہیں ہے میں نے کہا اچھا کیا دلیل ہے تو کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے یہ بہت موٹا موٹا اعتراض ہے جو اکثر پیش کیا جاتا ہے کیونکہ ریلیٹ پوری دنیا میں ہو رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا اچھی طرح سے قلعہ کما کر دیا جائے تو کہتے ہیں دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب قوم لوت پر عذاب دینے کے لیے فرشتے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے جانور دبا کیا اور بھونا ہوا گوشت جب فرشتوں کے سامنے رکھا حالانکہ فرشتے بشر بن کر آئے تھے فرشتوں نے کہا ہم نہیں کھاتے تو پتا چلا اگر فرشتہ پہلے تو یہ مانتے ہی نہیں کہ نور کبھی بشر بنے لیکن کہتے ہیں اگر بن بھی جائے تو اس سے بشری آبادی ظاہر نہیں ہو سکتے کھانا پینا یہ ظاہر نہیں ہو سکتے اور اس کی دلیل حضرت ابراہیم کا واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھونا ہوا گوشت ان انسانوں کے سامنے رکھا جو بظاہر انسان بن کر آئے تھے لیکن حقیقت میں وہ فرشتے تھے انہوں نے کہا ابراہیم ہم فرشتے ہیں ہم نہیں کھاتے تو کہا پتا چلا اگر تھوڑی دیر کے لیے نور بشر بن جائے لیکن پھر بھی وہ کھا پی نہیں سکتا میں نے کہا کہ یہ تو اعتراض اور یہ جواب بالکل فضول ہے دیکھیے فرشتوں نے یہ نہیں کہا ہم نہیں کھا سکتے انہوں نے کہا ہم نہیں کھاتے قرآن کیا کہتا انہوں نے کہا ہم نہیں کھاتے تو نہیں کھانے سے نہیں کھا سکنا کب لازم آتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نہیں کھاتے تو نہیں کھانے سے نہیں کھا سکنا کر لازم آتا ہے اگر فرشتے یہ کہتے ہم کھا نہیں سکتے ہم میں تو اس کی طاقت نہیں بس انہوں نے اتنا کہا کہ ہم فرشتے ہم نہیں کھاتے آپ میرے پاس آئے آپ کا پیٹ بھرا ہوا تھا میں نے آپ کو افطاری کی دعوت دی آپ افطاری میں نہیں پہنچے افطاری آپ نے گھر میں کر لی جب میں کھانے کے لیے آپ کو گھر پر لے گیا تو آپ نے ماشاء اللہ اتنی کر لی تھی کہ اب آپ کو کھانے کی گنجائش نہیں تھی میں نے کہا یہ قورمہ کھا لیجیے یہ بریانی کھا لیجیے یہ کسٹر کھا لیجیے آپ نے کہا میں نہیں کھاتا تیسرے بندے نے کہا اوہ یہ انسان نہیں یہ کھا ہی نہیں سکتا تو ایسا کبھی ترجمہ ہوگا او میں نہیں کھاتا تو نہیں کھانے سے نہیں کھا سکنا لازم نہیں آتا تو یہ دلیل ہر دِن نور کے کھانے پینے کی دلیل بن نہیں سکتی میں کہتا ہوں دوبارہ کتابوں کا مطالعہ کیا جائے دوبارہ عالم کورس کیا جائے دوبارہ دھامی پڑی جائے پھر آ اہل پہلے کے مد مقابل کھڑے ہو کر پھر کوئی اعتراض کیا جائے تو حضرات گرامی کوئی ماننے والی بات ہوگی ورنہ واضح انداز میں سرکار عالم نے فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہے میرا دل جاگتا ہے ایسا انسان کبھی دیکھا ہے بخاری شریف حدیث ہے حضرت عائشہ نے رسول اللہ آپ تراری پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں آپ نماز پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں آپ گویا کے بتر آخری رات میں اٹھ کے پڑھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیوں تو سرکار نے مسکرا کر فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جانتا ہے میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگتا ہے اور فکر کا مسلم قاعدہ ہے بڑے سے بڑا ولی سو جائے بڑے سے بڑا انسان سو جائے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے میرے نبی سوئے تو ان کا سونا ناکے سے وضو نہیں ہے کیونکہ ان کا دل جاگتا ہے اٹھا کر دیکھیے نسیم الریاض ہنسی اگر ہو سچے ہنسی ہو تو اٹھا کر دیکھو علامہ علامہ نسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کتاب نسیم الریاض وہ فرماتے کیا بات ہے سرکار نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگتا ہے وہ فرماتے ہو وہ فرماتے ارے دیوانوں غور تو کرو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا ظاہر بشر باطنی ملکی یعنی نور ہے یعنی میرا باطن نور ہے اور سرکار اسلات وسلم سونے وشال کے روزے رکھتے ہیں اور سومی وشال کے روزے رکھنے کے بعد روزہ رکھ رہے افطاری نہیں روزہ رکھ رہے شہری نہیں صحابہ نے جب کرنا شروع کیا ان کے چہرے زد پڑ گئے سرکار نے فرمایا تمہارے ساتھ یہ معاملات کیوں پیش آنے لگے اور کہ رسول اللہ آپ شہری نہیں کرتے آپ افطار نہیں کرتے سرکار نے فرمایا ائیو کو مسلی کیا تم میرے جیسے ہو ارے میں تو اپنے رب کے پاس کھاتا بھی ہوں اپنے رب کے پاس پیتا بھی ہوں میں اپنے رب کے پاس کھاتا بھی ہوں اور میں اپنے آپ کے پاس پیتا بھی ہوں میں نے اس پر بہت مفصل بیان بار بار دفع کیا ہے آگے انشاءاللہ وہی کا بیان آئے گا تو پھر بتاؤں گا جبریل تو نور تھے تو مصطفیٰ نے ان سے وہی کیسی لی اگر نور نہیں تھے تو وہی کیسی لے لی بشر نہیں تھے تو وہی جی کیسے تو ہم عزیز آگے آ جائے گی ایک دفعہ دور سے بات پڑھ لیجیے کہ نور کا مسئلہ چونکہ بہت زیادہ اختلافی ہوتا ہے مدرس کے ساتھ اس لیے میں نے اس کی تفصیل قدر مشترک آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کی مزید تفصیل اگر آپ ذہن میں رکھیں میں وقتاً فوقتاً آج کے تحت آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں گا حضرت ابھی یعنی چوروں کا بیان کیا گیا بس سارے کو وہ سارے کو تو سخت آئیڈیا ہوا جزام بیما کا سبا میں نے پہلے عرض کیا یہ آئے ایک یہ سورہ مبارکہ جب نازل ہوئی جب مسلمانوں کا پورا اسلامی سوسائٹی کا ایک وجود آ چکا تھا اب سارے مسائل مسلمانوں کو سکھانے تھے چور کو چور چور کے مسائل سکھانے تھے کھانے پینے کے مسائل سکھانے تھے عبادات کے مسائل سکھانے تھے معاملات کے مسائل سکھانے تھے اقتصادی سکھانے تھے معاشی سکھانے تھے الگ سارا دین مسلمانوں کو سکھانا تھا تو اب چوروں کے متعلق کہا گیا کہ چور مرد اور چور عورت جب وہ چوری کرتے ہوئے پکڑا جائیں تو ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو تو ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو اب میں اس کی تفصیل تو بہت سکن ہے میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ کس چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں کس چور کے نہیں کاٹے جاتے ہیں تو جس چور کے ہاتھ کاٹ جاتے ہیں اس کی تعریف کیا ہے تو اس کے متعلق فقا فرماتے ہیں چور عاقل ہو اور بالغ ہو جو چوری کر رہا ہے اور کسی ایسی جگہ سے وہ چیز چرائے جس چیز کے اوپر پہرا بھی ہو جس چیز کے اوپر پہرے دار بھی ہو حفاظت کا انتظام بھی ہو اور وہ چیز دس درہم سے کم نہیں اس سے زیادہ ہو دس درہم سے کم نہیں اس سے زیادہ ہو تو اس چور کو اگر پکڑ لیا جائے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے بشرطے کے وہ سامان بڑی حفاظت کے ساتھ اس کا مکمل حفاظت کا انتظام گویا کہ ہو چکا ہوگا اب جب وہ چور پکڑا گیا تو اس سے پتا اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب پاکٹ کوئی مارتا ہے تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے ہیں کیونکہ پاکٹ مار جب پاکٹ آپ جیب میں رکھتے ہیں تو اس کے انتظام کا کوئی آپ ایک آدمی اپنے ساتھ نہیں رکھتے ہیں کہ جناب یہ جو اس کا انتظام کرے گا یہ حفاظت کا انتظام اس کے ساتھ ایسا حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہوتا اس لیے کہا کہ پاکٹ مار کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے ہیں ایک بار پھر دوسرا فرمایا کہ کفن چور جو کفن چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے کیونکہ مردے کے پاس کوئی حفاظت کی انتظامی نہیں ہوتا ہے تو شرط ہے حفاظت کا انتظام جس طرح کہ آپ نے پیٹی کے اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ دس سے زیادہ ہے تالا لگا ہوا ہے کمرہ بند ہے حفاظت کا مکمل آپ سے جتنا ہو سکتا تھا آپ نے انتظام کیا اب اگر کوئی چور آیا وہ چوری کر رہا تھا چوری کر کے اس نے تالا توڑ کر مال نکال کر بھاگنے لگا آپ نے اس کو پکڑ لیا اس وقت شریف سدا اس پر نافذ ہوگی اور اس کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا جب اس کا سیدھا ہاتھ کر گیا اب اگر اس نے پھر چوری کی تو اس کا الٹا پاؤں کاٹ دیا جائے گا اس کا الٹا پاؤں کاٹ دیا جائے گا اب اگر وہ پھر چوری کرتا ہو پکڑ لیا پکڑا گیا تو پھر اس کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جائے گا اب وہ جیلیں بھی نہیں رہی ہیں راستے ملتے جیل میں ڈال دیا جائے گا اور جیل میں کوئی رشوت سے نہیں چھوٹے گا وہ جب تک کہ وہ اللہ سے صحیح توبہ نہ کر لے دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ ایسا نظام ہمارے پاکستان میں نافذ ہو جائے اور تاکہ مسلمان جو ہے کہ وہ سارے کے سارے اس سے جو ہے کہ وہ مستفید ہو سکے ایک اہم مسئلہ جو آپ کے مطابق ہے وہ بیان نہ کروں تو اس درس کا درس کی تشنگی ہوگی وہ ہے قسم کا کفارہ جو ایک لحاظ سے ضروری ہے اور روزانہ اور ہر وقت جو ہے کہ پیش پیش آتا ہے تو قسم کے کفارے کے متعلق علماء نے جو تشریف فرمائی اور قرآن مجید نے جو اس بات کو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی قسم کہ آپ نے زمانہ مستقبل میں کسی کام کو متعین کرنے کی قسم کھائی تھی کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا خدا کی قسم ہے میں ایسا کام نہیں کروں گا خدا کی قسم ہے تو یہ یمین منعقدہ جو آپ نے کی ہے اس کو منعقد کیا ہے مستقبل کے ساتھ یہ قسم توڑنا آپ پر گناہ ہے اگر آپ نے قسم توڑ دی تو گناہ گار بھی ہوں گے کفارہ بھی لازم آئے گا اور کفارہ کیا لازم آئے گا کفارے کے لیے جو قرآن نے بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا کہ دس مسکینوں کو کھانا دے گا دونوں ٹائم کا اگر دس مسکینوں کو کھانا نہیں دے سکتا تو ان کو مکمل سوٹ کا کپڑا دے گا پورا سوٹ سلا سلایا جس طرح کے ایک لحاظ سے آج کل کے دور میں پہلے علماء نے فتوا دے کے تہبند دے گا رومال دے گا کرتا دے گا تو آج کے زمانے سے جو سوٹ کا طریقہ ہمارے پاس رائج ہے وہ سوٹ وہ اس کو دے گا یا پھر وہ غلام کو آزاد کرے گا یا پھر وہ تین دن کے روزے رکھے گا ایک بات یاد رکھے روزہ رکھنے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا جبکہ وہ دس مسکینوں کو کھلانے کی طاقت رکھتا ہو اگر وہ مسکین کو کھلانے کی طاقت رکھتا ہے اگر وہ مسکین کو کپڑا دینے کی طاقت رکھتا ہے تو جب تک یہ دونوں شرطیں اس پر ہیں پھر اگر وہ روزہ رکھے تو کفارہ ادا نہیں روزہ اس کے لیے ہے جو کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا جو کپڑا دینے کی طاقت نہیں رکھتا تو اب اگر وہ تین دن کے روزے رکھے گا تو گویا کہ قسم کا کفارہ اس کے سر سے ثابت ہو جائے گا دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کے اختصار کے ساتھ ہم نے سورہ معاہدہ کا جو اختصار کیا اس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی اور اس درس پاک میں انسان ہے نفس شیطان رکھتے ہیں جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہوں امدن ہوئی ہوں صحبن ہوئی ہوں سرن ہوئی ہوں جہرن ہوئی ہوں مولا کریم اس کلام پاک کی برکت سے تیرے حبیب کی برکت سے دعا کرتے ہیں فرما اور مولائے کریم جو سورہ مبارکہ کی ہم نے تلاوت کی اس کی حرمت کے واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں حاضران مجلس کے تمام جائز مقاصد کو اپنی بارگاہ میں سے مقبول تا فرما اس کلام اللہ کی برکت سے اس دس پاک کی برکت سے مولائے کریم اس نشش کو ہمارے ذریعہ نجات بنا اس نشست کے ذریعے مولا کریم ہمیں آزاد قبر سے محفوظ ہوا جنم کے عذاب سے محفوظ ہوا یہ نشست جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے مولا کریم سرکار کا جنت میں پڑوس عطا فرما ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے ہم سیاہ کاروں پہ بھی عرب تپیشے محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو واخرداب الحمد رب العالمین